مسک الختام آیت الکرسی کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط پہلے دو رقو میں اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت کا ذکر فرمایا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر کے جہاد کا مسئلہ سمجھایا ہے اور پھر نظام اسلام کی نشاندہی کی ہے کہ امیر کیسا ہونا چاہیے سپاہی اور لشکر کی صفات کیا ہوں جہاد ہی کے سلسلے میں جان و مال کی قربانی کا خصوصی ذکر فرمایا ہے پھر اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جہاد کرنا نبیوں کا کام نہیں فلسفہ جہاد بیان کیا ہے کہ اگر جہاد کا حکم نہ ہو تو فسادی لوگ زمین میں فساد برپا کریں گے لہٰذا سوسائٹی کو درندہ صفت لوگوں سے محفوظ کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے اب اس آیت میں اللہ تعالی نے ایمان اور توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے اور اس کا رب پہلی آیتوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ہے جہاد کے سلسلے میں جان و مال کھپانے کا ذکر ہو چکا ہے مگر ان دو چیزوں کی قربانی اسی وقت قبول ہوگی جب ایمان صحیح ہو اور انسان کا عقیدہ توحید پر ہو اعمال کا دار و مدار عقیدہ پر ہے اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں عقیدہ توحید کے بغیر پہاڑ جتنے اعمال بھی بے سود ماز ہوں گے ان کی حیثیت راکھ اور غبار سے زیادہ نہیں ہوگی لہٰذا مسئلہ توحید کو مسئلہ جہاد کے ساتھ یہ ربط ہے پیشتر عزی بنی اسرائیل کے واقعہ کے ضمن میں نظام خلافت بھی سمجھا دیا گیا ہے اور اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اقتدار کا حقیقی مالک خلیفہ نہیں ہوتا جو اپنی منمانی کرتا پھرے بلکہ اقتدار کا مالک اللہ تعالی ہوتا ہے خلیفہ تو اللہ تعالی کا بندہ ہوتا ہے جو نظام خلافت کو چلاتا ہے اس صورا کے آخری حصہ میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ خلیفہ اقتدار کا مالک نہیں ہوتا بلکہ وہ تو امین ہوتا ہے اور دین اور شریعت کو جاری کرتا ہے اس کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے جو نفاذ شریعت میں اس کی مدد کرتی ہے اسے مجلس شورا کہہ لیں یا کچھ اور وہ بہرحال وامرحم شعرا بینہم ہم کے تابع ہوتی ہے تو گویا نظام خلافت کا صحیح طور پر قائم کرنا بھی عقیدہ توحید پر موقوف ہے لہذا اس لحاظ سے بھی اس آیت کو سابقہ آیات کے ساتھ ربط ہے